سید الاستغفار حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت انت ربی لا الہ الا خلقتنی انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ترجمہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کیے عہد و میساک اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا قائم رہوں گا اپنے اعمال کے وبال اور نحوست کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کیں اور گناہ کیے بس اے میرے رحیم و کریم مولا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں اس استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس استغفار کو دن میں یقین کے ساتھ کہے اور اسی دن میں رات کے آنے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور جو شخص اس رات کو یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت إلى آخره قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة